حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائے جبکہ آپ کی صاحبزادی کی وفات ہو گئی تھی آپ نے فرمایا اسے تین یا پانچ بار غسل دو یا اس سے بھی زیادہ اگر ضرورت محسوس کرو ایسے پانی کے ساتھ جس میں بیری کے پتے ملے ہوں اور آخری بار میں کچھ کافور بھی ملا لینا اور جب تم غسل سے فارغ ہو جاؤ تو مجھے خبر دینا چنانچہ جب ہم فارغ ہو گئے تو آپ کو خبر دی تو آپ نے ہمیں اپنا تہبند دیا اور فرمایا اسے اس کے جسم کے ساتھ لپیٹ دو امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں امام مالک رحمہ اللہ سے حق کے بجائے اظہار کا لفظ مروی ہے اور معنی ایک ہی ہے یعنی تہبند اور مسدت نے دخل علینا کے الفاظ بیان نہیں کیے سننے ابو داود حدیث نمبر تین ہزار ایک سو بیالیس